أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے سرور کونین آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا آپ پر جو احکامات نازل ہوئے جو شریعت نازل ہوئی وہ شریعت بھی آخری اور وہ احکامات بھی آخری اللہ نے ان احکامات میں ایسی لچک رکھی اور اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی کہ وہ قیامت تک چل سکیں بغیر کسی رد و بدل کے اور فٹ ہو سکیں دنیا کے تمام حصوں کے لیے پہلے جو پیغمبر آتے تھے ایک محدود وقت کے لیے آتے کوئی سو سال کوئی ہزار سال ڈیڑھ ہزار سال اور ان کی نبوت اور ان کی رسالت علاقوں میں تقسیم ہوتی تھی اس لمٹ تک یہ پیغمبر اور اس کے بعد دوسرے پیغمبر لیکن اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبوت کا تاج پہنایا اور رسالت کا تاج پہنایا تو فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے لوگوں میں تم تمام کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں صرف مشرق والوں کے لیے مغرب والوں کے لیے شمال اور جنوب والے ایسی کوئی بات نہیں تمام انسانوں کے لیے اور تمام قیامت تک کے زمانے کے لیے اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہیں ہم آج اگر کوئی مکان تعمیر کرتے ہیں آج کی ضرورت کے اعتبار سے تعمیر کرتے ہیں لیکن کل حالات ایسے آتے ہیں کہ اس میں آلٹریشن کرنا پڑتا ہے رد و بدل کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ کل کی حالت کا ہمیں علم نہیں ہے انسان چاہے اپنی کتنی عقل کو دوڑائے اور اپنے کتنے تجربے کا استعمال کرے لیکن اس کے اندر رد و بدل ہو کر ہی رہتا ہے شریفین مکت المکرمہ میں مسجد الحرام ہے اور مدین منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اس کی تعظیم تشریف اور تقریم میں اضافہ فرمائے جب کبھی ان کا نام لے زیادہ اللہ تعظیم و تشریفہ و تقریمہ ہمیں ان سے لگاؤ ہے ہمارا قبلہ ہے ہماری جان ہے اور ہمارے آنکھوں میں اس کا بسیرا ہے اس لیے ہم اس کا اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں ساری دنیا کے ماہرین اور ساری دنیا کے انجینئروں کو رکھ کر سالوں سال تک اس کے منصوبے بنائے جاتے ہیں لیکن ہر پانچ سات سال کے بعد اس میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے سارے منصوبے پر پانی پھیر جاتا ہے اور اس کی توسیع کی جاتی ہے اور اس میں اضافہ کیا جاتا ہے رد و بدل کیا جاتا ہے انسان کا علم محدود ہے وہ اگلے حالات کو نہیں جانتا چاہے جتنی عقل کو دوڑائے اور جتنی سمجھ کو دوڑائے پہلے کی مسجدیں دیکھیں آپ پتھر کی بنی ہوئی چٹانوں کی مسجدیں کبھی خواب و خیال میں بھی انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ان پتھروں کو توڑ دیا جائے گا اور ان جو ہے ستونوں کو جو پتھروں سے تراش کر بنائے گئے ہیں یہ مسجدیں ناکافی ہو جائیں گی انہوں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا آج یہ مسجدیں ہیں عمارتیں ہیں پچیس بیس سال بعد یہ ناکافی ہو جائیں گی اور ان کے اندر رد و بدل کیا جائے گا ہمارا علم محدود ہماری عقل محدود ہماری سمجھ محدود اس لیے ہمارے کام بھی لمیٹڈ ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی حال ہے نہ کوئی مستقبل ہے اللہ نے جب آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو نازل کیا احکامات کو نازل کیا اللہ اگلے کا بھی جانتے ہیں پچھلے کا بھی جانتے ہیں کمزوروں کو بھی جانتے ہیں طاقتوروں کو بھی جانتے ہیں حاکموں کو بھی جانتے ہیں محکوموں کو بھی جانتے ہیں امیروں کو جانتے ہیں غریبوں کو جانتے ہیں مشرق والوں کو مغرب والوں کو عرب والوں کو عجم والوں کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کیفیات اور انسانوں کی ضروریات کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شریعت کو بنایا ہے اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اللہ نے آخری فیصلہ کر دیا الم اکمل تو لکم دین واتممت علیکم تو علیہ کم نعمتی و رضی الاسلام دینا آج آج کا دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اب اللہ مکمل کرے اور کوئی کمی بیشی باقی رہے یہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ پر گالی دینا ہوا یہ اللہ پر الزام لگانا ہوا یہ نبی پر تہمت باندھنا ہوا اگر کوئی دین میں زیادتی کرتا ہے اگر دین کے اندر رد و بدل کرتا ہے تو گویا وہ نبی پر تہمت لگاتا ہے صحابہ کرام پر تہمت لگاتا ہے کتنے مسلمان ہیں جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا اس لیے جمعرات کا روزہ ہم ملا کر رکھتے ہیں شابان کے دو روزے ہیں شابان کے تین روزے ہیں کس کے باپ نے یہ بات کہی دین زندہ قرآن زندہ حدیث زندی فتوے زندے مدارس زندے علماء اور مفتیان کرام زندہ جب تمہارا خدا مر چکا ہو اور دین مر چکا ہو اور نبی سے تم دامن توڑا چکے ہو مرتد ہو چکے ہو تو ایسی حماقت کی باتیں کہو آج اس جو ہے علماء کے زمانے میں روشن زمانے میں مدارس کے زمانے میں فتووں کے زمانے میں کتنے مسلمان بھوکے پیاسے رہ کر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے اب پوچھو نہیں سنگل روزہ نہیں رکھنا جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا روزہ تم جمعہ کا رکھ رہے ہو یا شب برات شابان کا رکھ رہے ہو بھائی ہم تو جمعہ کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ہم تو پندرہویں شابان کا روزہ رکھ رہے ہیں اور پندرہواں شابان اگر جمعہ میں آ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی دل نہیں مانتا طبیعت نہیں مانتی برسوں سے مسجدوں کو سوارا جا رہا ہے برسوں سے مسجدوں میں بیان کیا جا رہا ہے برسوں سے زمانے سے لائٹ ہاف کر کر دعائیں کی جا رہی ہیں شبرات آقا کے زمانے میں تھی نہیں تھی شابان کا بہنا صحابہ کے زمانے میں تھا نہیں تھا امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باجا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء حضرت فرید الدین گن شکر ان بزرگوں کے زمانے میں شب برات تھی نہیں تھی اور انہوں نے کتنے روزے رکھے کیا یہ مسجدوں کو سوارتے تھے کیا مسجدوں میں لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے کیا لائٹیں بند کر کر دعائیں کیا کرتے تھے کیا قبرستانوں میں جتھے جتے جانے کا انتظام کیا کرتے تھے دین کو ہم نے زیادہ سمجھا یا دین کو پیغمبروں نے زیادہ سمجھا دین کو داڑھی بنانے والوں نے شرٹ پینٹ پہن کر شرمگاہ دکھانے والوں نے عورتوں کو بے پردہ کر کر رنڈی بنانے والوں نے سوت کھا کر ماں کی قبر کھود کر ماں کا بلاکار کرنے والوں نے رشوت کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیٹ داخل کرنے والوں نے گھر گھر منی تھیٹر بنا کر چھوٹا سنیما گھر بنا کر ننگے ناچ دیکھنے والوں نے دین کو زیادہ سمجھا یا وہ صحابہ کرام جو نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والے تھے نبی کے لیے جان دینے والے تھے آن اولاد کی قربانی کرنے والے تھے بیوی کو چھوڑنے والے تھے ملک کو چھوڑنے والے تھے مال کو چھوڑنے والے تھے انہوں نے دین کو زیادہ سمجھا جنہوں نے دین کو ماں باپ سے سمجھا وہ گمراہ ہیں جنہوں نے دین کو قبیلوں سے سمجھا وہ گمراہ ہیں جنہوں نے دین کو آبا اجداد سے سمجھا وہ گمراہ ہیں جنہوں نے دین کو ملک سے سمجھا وہ گمراہ ہیں آخا ہمیں دین سمجھنے کے لیے ملک دے کر نہیں گئے آخا خاندان اور قبیلہ دے کر نہیں گئے آخا پیٹ بالو مولوی دے کر نہیں گئے آخا جیب برو پیر اور مرشد دے کر نہیں گئے آخا نے فرمایا ترق امرائن لن لند ماں سمجھ سک تم بھی ماں کتاب اللہ و سنتی میں تمہیں ضرور یتیم بنا کر جا رہا ہوں لیکن دین کے بغیر بغیر تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں اللہ کا قرآن اور میری سنت تمہیں دے کر جا رہا ہوں یہ قرآن زندہ ہے یہ نبی کا طریقہ زندہ ہے لاکھ مٹانے والے آئیں لاکھ رد و بدل کرنے والے آئیں لاکھ تحریف کرنے والے آئیں آخا کے دین میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا آخا کی سنتوں میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی پندرہویں شب جب نماز کے احکامات بیان ہوئے جب روزے کے احکامات بیان ہوئے روزہ کہاں سے شروع کرنا کہاں ختم کرنا نماز تقبیر تحریمہ سے شروع کرنا اور سلام پر ختم کرنا روزہ سحری پر شروع کرنا اور افطاری پر ختم کرنا اور الحمدللہ سے کلام شروع کرنا اور منت جنتی والناس پر ختم کرنا اور جو ہے احرام سے آپ اپنے حج کو شروع کرنا اور طواف زیارت کے بعد حلق کرانے کے بعد اپنے حج کو ختم کرنا ہر چیز کا حکم بیان کیا گیا کہ شوہر بیوی سے ملاقات کرے تو اس کے احکامات کیا ہیں پیشاب کرے اس کے احکامات کیا ہیں بیت الخلا کو جائے اس کے احکامات کیا ہیں خریدے کوئی چیز اس کے احکامات کیا ہیں بیچے کوئی چیز اس کے احکامات کیا ہیں مکان ذاتی ہے اس کے احکامات کیا ہیں مکان کرائے کا ہے اس کے احکامات کیا ہیں ٹوپی پہنے ٹوپی کیسی ہونی چاہیے لباس پہنے لباس کیسے ہونا چاہیے تو اللہ نے اللہ کے نبی نے پندرہویں شب کے احکامات بیان نہیں کیے اور کہا تمہارے من میں جو آئے تم کر لو چائے بناؤ دعوتیں کرو مسجدوں کو مزین کرو صحابہ کو مسجدوں سے محبت نہیں تھی اللہ کے نبی کو مسجد سے محبت نہیں تھی کلو بدا تین زلال و کلو فنار دین کے اندر ہر نئی چیز پیدا کرنا بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے کسی کے باپ کی مجان نہیں کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز کو پیدا کرے نہ نبی پیدا کر سکتا ہے نہ ولی پیدا کر سکتا ہے نہ صحابی پیدا کر سکتا ہے نہ مفتی پیدا کر سکتا ہے نہ عالم پیدا کر سکتا ہے نہ امام پیدا کر سکتا ہے اگر پیدا کرے گا کلو بدا تین ہر بدت گمراہی ہے وہ کلو ضلال فنار ہر گمراہی اسے جہنم میں لے جانے والی ہے جس چیز کو میں اچھا سمجھو اور جس چیز کو آپ اچھا سمجھے نہیں جس کو قرآن اچھا سمجھے جس کو حدیث اچھا سمجھے جس کو اللہ اچھا سمجھے جس کو اللہ کا نبی اچھا سمجھے جس کو آیتیں اچھی سمجھے جس کو سنتیں اچھی سمجھے وہی دین ہے دین وہ نہیں باپ کی روح آتی ہے ماں کی روح آتی ہے سامنے کھانا رکھ کر مٹھا رکھ کر لوبان سلگا کر اونٹ سلگا کر روحوں کا استقبال کیا جا رہا ہے یہ روحیں صحابہ کے زمانے میں تھی نہیں تھی اس زمانے کے اندر نو انٹری کا بورڈ مکت المکرمہ میں مدینہ منورہ میں لگا ہوا تھا اور تمہارے ہندو ملک کے اندر اس اس نو انٹری کے بورڈ کو لگا کر ون وے کر دیا گیا ڈبل روڈ کر دیا گیا کہ جب چاہے تم اپنی ماں کی روح کو بلا لو اور باپ کی روح کو بلا لو اور پھر فاتحہ دلا لو اور کہنے پر یہ کہو کہ فاتحہ کا پڑھنا کیا برا ہے ہم تو مردوں کا ای سالے ثواب کر رہے ہم تو مسجد میں دین کی باتیں کر رہے ہیں ہم تو لائٹ بند کر اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم بدھوں سے گنیش سے رام سے سیتا سے لکشمن سے نہیں مار رہے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں نبی پر درود پڑھ رہے ہیں اور مردوں کا ای سال اس میں برائی کیا ہے آپ نے اپنی عقل کا چشمہ لگا کر دیکھا قرآن کا چشمہ لگا کر دیکھیں حدیث کا چشمہ لگا کر دیکھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے اس بارے میں میرے اور آپ کے باپ کو نبی اور نبی کے باپ کو جبرائیل کو میکائیل کو اسرافیل کو عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو موسا اور عیسا کو لوت اور شیش کو ابراہیم اور نو کو اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے اندر رد و بدل کر سکے داڑھی منڈے حرام کو تجھے کیسے اختیار مل گیا بیوی کو رنڈی بنانے والے ماں کا جسم مکڑا دکھانے والے تجھے کہاں سے اختیار مل گیا تجھے کہاں سے پاور مل گیا دین کے اندر رد و بدل کرنے کا دین کے اندر زیادتی کرنے کا اکمل تو لکم دین اکم اللہ تو کہتے ہیں ہم نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا عید دو بنائی عید بنانے کا اختیار کس کے باپ نے تجھے دیا کس کے باپ نے تجھے مسجدوں میں آ کر عبادت کرنے کا حق دیا کس نے تجھے دو روزے رکھنے کا اختیار دیا کس نے تجھے لو سلگانے کا فاتحہ کرنے کا اختیار دیا نبی تو ڈرا کرتے تھے نبی کانپا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آخا اور مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنا کہ آپ شابان میں رکھتے ہیں شبرات میں روزہ رکھتے ہیں آخا نے فرمایا اللہ آج کے دن آج ہی کی رات ہمارے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم اللہ میرے مقدر کو نہ بگاڑ دے اس لیے روزہ رکھ کر میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہوں اے امام الانبیاء اے سید الانبیاء اے شافی محشر اے ساخی کوثر قرآن آپ کے دل پر نازل ہوا آپ کی وجہ سے کائنات کے اندر رونق آئی آپ کی وجہ سے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں آپ کی وجہ سے چاند کی چاندنی ہے آپ کی وجہ سے ستاروں میں چمک ہے آپ ہی پر درود پڑھ کر حضرت آدم نے اما ہوا کا مہر ادا کیا آپ ہی کو کہا گیا لولا کا لمحہ خلق اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کا نظام نہ چلاتا آپ ہی تھے کہ جس کے بارے میں کہا کہا گیا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا آپ ڈرے کہ آپ کا مقدر کا قلم کہیں اور نہ چل جائے اور چودہ سو سال کے بعد آ کر سنیما دیکھنے والا ناچ دیکھنے والا بیاس کرنے والا اپنی عورتوں کو رنڈی کتیاں بنانے والا لانیاں بدکار بنانے والا اور نبی کے دشمن کا چہرہ بنانے والا آج آ کر یہ کہے کہ صاحب مجھے ڈر نہیں لگتا میں بدت کا کام کروں گا گا میں دو روزے رکھوں گا میں تین روزے رکھوں گا میں جمعہ کا روزہ قرآن مر گیا حدیث مر گئی جو اپنی عقل سے فیصلہ لیتا ہے اپنے ماں باپ کے طور طریقوں سے تو جو ہے شریعت کو اخذ کرتا ہے یہی بات کفار سے پوچھی گئی کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو کعبے کے اندر تم نے تین سو ساٹھ بت رکھ رکھے ہیں تم چھوڑ دو ان بتوں کو چھوڑ دو اس شر کے کام کو لا آلهتكم ولا تجر و نسرا يغوث کو چھوڑ دو بت کو چھوڑ دو نسر کو چھوڑ دو قرآن پاک کی سورہ نو کے دوسرے رکو کی آئے تھے کیا کہتے انا وجدنا آبا انا کزالی کا فالون اے پیغمبر آ جا کر تم ہمیں بتوں سے چھڑواتے ہو اور کہتے ہو یہ کیا نئی نئی باتیں تم کہتے ہو یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ بزت ہے اتنے جو لوگ کرتے ہیں کیا غلط ہے اتنی مسجدوں میں جو کیا جاتا ہے غلط ہے اتنے زمانے سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں کیا غلط ہے امنا مجدنا انا کزالی کا یا ہم نے ماں باپ کو ایسے ہی کرتے ہوا پایا ہماری ماں ہمارا باپ ہمارا خاندان ہمارا قبیلہ ہمارے علماء سو ہمارے علماء شیطانی ہمارے پیٹ پالو علماء ہمارے جیب بھرو پیر و مرشد ہمیں اسی کا حکم دیا کرتے تھے قرآن پوچھتا ہے اول اوکانا آبا اوم لا یا شہ او ولا یا تمہاری ماں پیشاب پیا کرتی تھی تمہارا باپ پاخانہ کھایا کرتا تھا اور تمہارے آبا اجداد شیطان کا عزو پکڑ کر لٹکا کرتے تھے کیا تم ان کی نقل کرو گے پیغمبر مر چکا دین مر چکا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے یہاں جس چیز کو منع کیا گیا اس چیز میں کرنے کا شوق مسجد کو جانے سے منع کیا گیا مسجد کو جانے میں مزہ اجتماعی دعا کرنے سے منع کیا گیا اجتماعی دعا کرنے میں مزہ جتھے بنا بنا کر ہر سال قبرستان جانے سے منع کیا گیا نبی اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ جنت البقی گئے علماء نے کہا پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان کو جانے سے سنت ادا ہو جاتی ہے مزہ جس کو منع کیا گیا اس کام کے کرنے میں مزہ بیوی حلال دیکھنے میں مزہ نہیں رنڈی حرام دیکھنے میں لطف آ رہا ہے وہ رنڈی بھیڑنی کی شکل میں ہو پیوٹنی کی شکل میں ہو جوئیں بری ہوئی ہو اور زامعہ ہو بدکار ہو ایڈس کی مریضہ ہو کینسر کی مریضہ ہو برین ٹیومر ہو دیکھنے میں مزہ آتا ہے اس لیے کہ حرام ہے پاک طاہرہ متحرہ جنتی حور جیسی صفات والی عورت اس میں مزہ نہیں آتا سنتوں میں مزہ نہیں آتا مسجد کو سوارنے میں لائٹنگ کرنے میں فاتحہ دلانے میں انہوں انہوں نے نے جنہوں نے آج کی رات اور آج کے دن خدا کے غضب کو مولا خدا کی ناراضگی کو مولا نبی کی سنتوں کو فٹ بال بنا کر پیروں سے لاکھ مارا کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں آج کے جمعہ ہونے میں سورج کے نکلنے میں دن کے روشن ہونے میں پندرہویں شابان ہونے میں جیسے آج کوئی شک نہیں ہمیں اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہونے میں ہماری ماں کے ماں ہونے میں ہمارے بھائی کے بھائی ہونے میں ہماری بیوی کی بیوی ہونے میں اولاد کے اولاد کے ہونے میں جیسے کوئی شک نہیں میرے رب عزت و جلالت کی قسم انہوں نے اپنی تباہی کو مون لیا انہوں نے اپنی بربادی کو مول لیا روزہ رکھا بھوکے رہے پیاسے رہے خدا کے غضب کو مول لیا جہنم کے دروازے پر اپنے نام کو لکھوا لیا کپڑے پہنے خدا کی ناراضگی کو مول لیا عورتیں مہندی لگوائی خدا کے عذاب کو مول لیا گھر میں عید کا سما پیدا کیا خدا کے سہر کو مول لیا اس لیے کہ نبی کی سنت کو ٹکرایا اور نبی کی سنت کو ٹکرانے والا دین کا دشمن خدا خدا کا دشمن رسول کا دشمن صحابہ کا دشمن اولیاء کا دشمن اور ان پر الزام لگانے والا صحابہ تمہیں شب برات منانی آئی نہیں شب برات پٹاخے پھوڑ کر منائی جاتی ہے شب برات عید منا کر منائی جاتی ہے شب برات مسجدوں کو سجا کر منائی جاتی ہے شب برات مسجدوں کے اندر چراغاں کر کر منائی جاتی ہے اجتماع کر کر منائی جاتی ہے جھنڈے کاٹ کر منائی جاتی ہے عورتوں کو جمع کر کے بنائی جاتی ہے کھانا بنا کر تقسیم کر کر بنائی جاتی ہے میرے رب کی قسم انہوں نے خدا کے عذاب کے توق کو اپنے گلے میں ڈال لیا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اب ان کی بربادی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اب ان کے قدم جہنم کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں ہم ان کی خبر کے اندر کیڑے مکوڑے اجدے بچھو اور سانپ تیار ہیں ان کو بھوکا رکھا گیا ہے تاکہ ایسے بدتی کتے جنہوں نے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا قبر میں جا کر پتا لگے گا اور دنیا میں موت سے پہلے اللہ ان کو بیوی کو عذاب بنا کر اولاد کو عذاب بنا کر ماں باپ کو عذاب بنا کر کاروبار کو عذاب بنا کر جو ان پر مسلط کریں گے تب پتا لگے گا کہ ہاں ہاں سنت کیا ہے اور بدت کیا ہے کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی اپنے من سے فیصلہ کرنے کی قرآن مر چکا تھا حدیث کو طلاق دے چکے کرنا ہے نام بدل کر کرو رام رکھ لو لکشمن رکھ لو عورتوں کا نام سیتا رکھ لو اور کویتا رکھ لو ضرورت کیا تھی سلیمان حبیب اور خباب عمر ابو بکر نام رکھ کر دین کو رسوا کرنے کا حدیث پاک میں آتا ہے عالم جناب محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدت جس انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے جس مسلمان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے اسے کبھی حق دکھائی نہیں دیتا دیکھو زانی زنا سے توبہ کر سکتا ہے شرابی شراب پینے سے توبہ کر سکتا ہے بے نمازی نماز کے چھوڑنے سے توبہ کر سکتا ہے کافر کفر سے توبہ کر سکتا ہے بت کا پجاری اپنی پوجا سے توبہ کر سکتا ہے حرام کا کھانے والا حرام کے لکنوں سے توبہ کر سکتا ہے سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا جب بولا ہو جاتا ہے ہر کسی کو کاٹنے لگتا ہے اس کے رگ رگ کے اندر اللہ تعالیٰ پیاس کی بیماری سوچ کی بیماری کو ڈال دیتے ہیں لیکن جب سوچ لگتی ہے پانی لایا جاتا ہے تو پانی کو دیکھ کر بھاگتا ہے ندی کے قریب جاتا ہے ندی کو دیکھ کر بھاگتا ہے سمندر کے قریب جاتا ہے سمندر کو دیکھ کر بھاگتا ہے حتیٰ کہ پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پانی پیے بغیر مر جاتا ہے پیاس کی بیماری میں مر جاتا ہے لیکن پانی کے قریب نہیں جاتا میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا امام الانبیاء سید الانس سید الجن ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بتی کتے کے بارے میں یہی بات ارشاد فرمائی ان تحمل ہو یلحس او تک رکو یلحس کلام پاک نے کتا کہا فمسلو فل کما ان کل ان جو ہے نالائقوں کی مثال کتے کی طرح ہے ہدایت آتی ہے قرآن آتا ہے حدیث آتی ہے سنت آتی ہے یہ زبان لٹکائے رہتے ہیں اور جب ان کے سامنے بزت آتی ہے گمراہی آتی ہے لپک کر اس کو سینے سے سے لگا لیتے ہیں نے فرمایا یہ ایسے پیاسے کتے ہیں ان کی نس نس کے اندر یہ بیماری داخل ہو چکی کہ اب ساری زندگی میں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی سنت جیسے جیسے سامنے آئے گی بھاگیں گے قرآن جیسے جیسے سامنے آئے گا بھاگیں گے یہ حلوہ خور یہ بریانی خور یہ چہلم کے ڈکارے لینے والے یہ گیارہویں بارہویں میں یہ جو ہے نلڈے تک پیٹ کاٹنے والے قرآن نے کہا کمسلو ہو کمسلی تو کتے ہیں کتے سنت مزہ نہیں ملتا بدت میں مزہ لگتا نے فرمایا اس دن اور رات میں اللہ تبارک تعالی عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو کلب الگ الگ قبیلے تھے لیکن ایک قبیلہ تھا بنو کن اس قبیلے وہ قبیلے والوں کی خاصیت یہ تھی کہ بکریوں کو زیادہ پالا کرتے تھے ہزاروں لاکھوں کی بکریاں وہ پالا کرتے تھے بھائی کوئی آدمی بکریوں کے کھال پر جو بال ہوتے ہیں گن سکتا ہے ہمارے آبا اجداد قبروں سے اٹھ کر آ جائے اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کچھ بکروں کی یعنی سو ڈیڑھ سو بکروں کی کھالوں کے اوپر جو بال ہیں اس کو گن نہیں پاتے اللہ تیری شان رحیمی پر قربان جائے تیری شان کریمی پر قربان جائے مولا کتنا تو رحبان ہے کتنا تو رحیم ہے اور تجھے کتنا پیار ہے امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا نے فرمایا اس رات اللہ تبارک تعالی جہنم سے اتنے افراد کو نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں بھائی جو آدمی پہلے سے جنتی ہے اس کو جنت دینے کے کیا مانے کھایا ہوا ہوں کھانا دینے کے کیا مانے کپڑا پہنا ہوا ہوں کپڑا دینے کے کیا مانے لائٹ پہلے سے آن ہے سوئچ آن کرنے کے کیا مانے نے فرمایا اتنے ہزار اتنے لاکھ اتنے کروڑ اللہ تعالی جن کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ان کو آج اب یہ وقت چل رہا ہے بدتی کتے پیسوں کے پجاری دولت کے پجاری شہرت کے پجاری پیٹ کے پجاری جیب بھرو اور پیٹ کا پالتو کتا ابھی کچھ لمحے شب برات کے باقی ہیں میرے آقا میرے مولا نے فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے تک پندرہویں شابان کے شب برات کے قیمتی لمحے رہتے ہیں میرا اللہ آسمان دنیا میں آج توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے معافی مانگنے والوں کی معافی کو قبول کرتا ہے گناہوں سے بچنا جو چاہے میرا اللہ آج انہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے زنا سے بچنا چاہے شراب سے بچنا چاہے سوت سے بچنا چاہے بیوی کو آفیت بنانے والا چاہے اولاد کو امن بنانا والا چاہے چہرے پر نبی کی سنت رکھنا چاہے میرا اللہ کہتا ہے مانگو بندو میری حبیب کی امتیوں میرے محبوب کے امتیوں مانگو مانگو آج میں دینے کے لیے تیار ہوں آج میں حوض کوثر کا پانی دوں گا آج میں جنت کی بہتی نہروں میں ہوتا لگاؤں گا آج مانگو میرے عرش کا سایہ دوں گا آج مانگو پل سرات پر بجلی کی طرح گزار دوں گا آج مانگو نہ دنیا میں رسوا کروں گا نہ قبر میں تکلیف دوں گا نہ حشر میں تمہیں ذلیل کروں گا حشر میں جب تمہاری ماں جب تمہاری اولاد جب تمہارے دوست جب تمہارے یار سامنے ہوں گے اگر تم نے آج مانگا نہیں آج تم نے مجھ سے لیا نہیں سب کے سامنے تمہیں ننگا کر کے ذلیل کر دوں گا داڑھی رکھتا تھا سود کا کھاتا تھا حج کو گیا تھا لوگوں کا مال مار کر گیا تھا قرض لے کر ڈبا کر گیا تھا میں قیامت میں ذلیل کر دوں گا تمہیں آج مانگو آج مانگو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا مانگ لو مانگ لو اتنی بڑی تعداد جن پر جہنم واجب تھی اللہ آج ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنے کا کتنی بڑی تعداد آخا نے فرمایا بنو کلب کی جتنی بکریاں اور ان بکریوں پر جتنی کھالیں بکری ہوگی بکرا ہوگا بغیر قسم کے ہوگا جسم ہوگا چمڑا نہیں ہوگا چمڑا ہوگا تو چمڑے پر بال نہیں ہوگے فرمایا کہ بنو کلب اور بنو کلب کی جتنی بکریاں اور ان بکریوں پر جتنے کھال اور ان کھالوں پر جتنے بال اللہ اللہ تیری شان رحیمی پر ہمارے آبا اجداد ہماری جانیں ہمارا مال قربان کتنا رحم کرنے والا تو جانتا ہے ہم نسل حرامی ہیں تو جانتا ہے ہم تجھے ناراض بات کرنے والے تو جانتا ہے تیرے نبی کا دل دکانے والے تو جانتا ہے غیروں کا پیشاب پینے والے تو جانتا ہے غیروں کی تہذیب اپنانے والے تو جانتا ہے چوروں کا پیشاب پینے والے تو جانتا ہے اولاد کے لیے ہم مرنے مٹنے والے نہ دین سے محبت نہ قرآن سے لگاؤ نہ تیرے نبی کا طریقہ ہمیں پیارا ہم دنیا کے کتے ہم چورو کے غلام اولاد کے لیے مر مٹنے والے ہمارا نارا ان سلاتی تھی ون میری نماز میری قربانی نہیں بلکہ میرا مال میری دولت میری جان میری جورو میری اولاد میرا کارخانہ اللہ تیری شان رحیمی اور تیرے شان کریمی پر قربان سب کچھ جان کر اتنی بڑی تعداد جتنے بنو کلب کی بکریاں بنو کلب کی بکریوں کی کھالے اور ان کھالوں پر جتنی والے کوئی نہیں گن سکتا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بنو کل کا قبیلہ بکریوں کو پالتا تھا کتنی کھالے اور کتنے ارب کرب بال ہوں گے فرمایا اتنی بڑی تعداد میں آج کی رات رب کائنات لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچاتا تھا کیا ان کھالوں میں ایک بال تیرا اور میرا نہیں ہو سکتا ایک نام تیرا اور کہاں سے ہوگا کہاں سے ہوگا حدیث پاک میں آقا نے فرمایا علماء کو ان راتوں میں بیان کرنے میں مزہ آتا ہے دعائیں کرنے میں کرانے میں مزہ آتا ہے اور سلاد ال اور الفیہ نماز ایک رکعت میں پچاس کل پچاس کل بولو ارے برا کیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اذان ختم کہاں ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حضرت بلال اذان یہیں پر ختم کر دی حضرت ابو محضورہ نے بلال حضرت ابو محضورہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اذان کو یہی ختم کر دیا مکے میں اذان یہی ختم ہوتی ہے مدینہ منورہ میں اذان یہی ختم ہوتی ہے مشرق میں آپ یوں کہو اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پر نہیں محمد الرسول اللہ پر ختم ہوتا ہے اور اذان دو تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ پھر دیکھو جدیاں کیسے بڑھ کہو کہ ہم نے کلمے کو پڑھا ہے ہم نے رام نام کا نعرہ لکشمن کا نعرہ اور بندے ماترم تھوڑی نہ کہا وہ کلمہ جو آدھا تھا اس کلیمے کو ہم نے مکمل کیا وہ خدیث وہ حرام کے بچے تجھے کس نے اختیار دیا کیا بلال کلیمے کو نہیں جانتا تھا کیا وہ محضورہ کلمے کو نہیں جانتا تھا کیا مکے والے کیا مدین منورہ والے کیا سوالات صحابہ کلمے کو نہیں جانتے تھے جانتے تھے اختیار نہیں ہے جہاں اذان شروع ہوئی وہاں اذان شروع جہاں اذان ختم وہاں اذان ختم اختیار نہیں کہ اس اذان کو بڑھایا جائے اس اذان کو گھٹایا جائے حضرات جو دین ہوگا اس میں اختلاف نہیں ہوگا مسواس دین ہے ہے نا اس میں اختلاف ہے امام شافی کے یہاں امام مالک کے یہاں امام ابو حنیفہ کے یہاں چشتیہ کے یہاں نقش بندیہ کے یہاں قادریا کے یہاں صحت وردیا کے یہاں اہل عرب کے یہاں اہل عجم کے یہاں تبلیغیوں کے یہاں دیوبندیوں کے یہاں بریلیوں کے یہاں رضا خانیوں کے یہاں جماعت اسلامی کے یہاں کہیں مسواک میں اختلاف ہے مسواق دین ہے اختلاف نہیں ادان دین ہے اختلاف نہیں کہیں دنیا میں چھ وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے نہیں اس لیے کہ نماز دین ہے کہیں دنیا میں چار وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے نہیں اس لیے کہ نماز دین ہے کہیں دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اذان ختم ہوتی ہے نہیں اس لیے کہ اذان دین ہے کہیں دنیا میں تیس پر پانچ روزے رکھے جاتے ہیں نہیں اس لیے کہ رمضان کے روزے دین ہیں کہیں دنیا میں جو ہے کلام پاک کے انتیس پارے ہیں اور ایک سو تیرہ صورتیں ہیں نہیں پوری دنیا میں سات منزلیں ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور تیس بارے ہیں اس لیے کہ قرآن دین ہے روزہ دین ہے زکات دین ہے نماز دین ہے اختلاف نہیں شب برات کے اندر حلوہ جو پکتا ہے یہ دین نہیں شب برات کے اندر جو لوبان بانگ لگایا جاتا ہے یہ دین نہیں شب برات پہ مردوں کے آنے کی جو بات ہے وہ دین نہیں شب برات کے اندر جھنڈے جو لگائے جاتے ہیں یہ دین نہیں اس لیے اس پہ جھگڑے ہیں گیارہویں دین نہیں اس لیے جھگڑا ہے بارہویں دین نہیں اس لیے جھگڑا ہے فاتحہ دین نہیں اس لیے جھگڑا ہے چہلم دین نہیں اس لیے جھگڑا ہے زیارت دین نہیں اس لیے جھگڑا ہے اگر مسواک کی طرح چہلم بھی دین ہوتا تو ساری کائنات کے مسلمان چہلم کرتے میلاد اگر دین ہوتا کائنات کے تمام مسلمان میلاد کرتے لیکن چونکہ یہ دین کا حصہ نہیں اس لیے ہے اس میں جھگڑا ہے قیام دین نہیں قیام میں جھگڑا ہے جمعہ کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا یہ دین نہیں اس لیے جھگڑا ہے اگر دین ہے ایک بات یاد رکھ لو گھاٹی سے باندھ کر رکھ لو کئی لوگ کہتے ہیں یہاں آنے والے یہ مجید میں دو روزے بولے وہ مسجد میں تین روزے بولے آپ ایک روزہ بول رہے ہیں وہ علماء نے کہا جمعہ کا روزہ رکھنا مکرو ہے اور آپ جمعہ میں روزہ رکھواتے ہیں قرآن نہیں ہے حدیث نہیں ہے صحابہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے کوئی کہے تجھے پیشاب پینے کے لیے پی لے گا کوئی کہے پاخانہ کھانے کے لیے کھا لے گا کوئی ماں کو زنا کرنے کے لیے کہے اور اخلی دلیل یہ دے جیسے تیری بیوی کی آنکھ ویسے تیری ماں کی آنکھ جیسے تیرے بیوی کے کان ایسے تیری ماں کے کان جیسے تیرے بیوی کی ہاتھیں ایسے اس ماں کی ہاتھیں جیسے اس کی شرم گا ایسے اس کی شرم گا تو پھر ایک کو حلال کیا ایک کو حرام کیا اقلی دلیل دینے والے اقلی دلیل لاکھ دیں ملیشیا میں ایک مسلمان نے کہا کہ بہن سے نکاح کرنا حلال اور دلیل اس نے یہ دی کہاں غیر کی عورت گھر میں لاؤ گے ساس بہو کا جھگڑا ہوگا غیر کی عورت گھر میں لاؤ گے مزاج کا اختلاف ہوگا تمل ناڈ سے لاؤ گی وہ اڈلی ڈوسا کھانا چاہے گی اور تم یہاں پایا بناؤ گے اور تم جو ہے کسی اور برادری سے لاؤ گے وہ صبح میں اٹھ کر کچھ اور کرے گی تم اور یہ ٹکراؤ ہوگا تہذیب کا ایک ٹکراؤ ہوگا کلچر کا یہ ساس بہو کے جھگڑے یہ اس بہن نے گھر کو دیکھا ہوا ہے یہ بہن اس کی ماں ہے میری ماں یہ ماں کی قدر جانتی ہے یہ ماں کی عظمت جانتی ہے یہ اپنے بھائی اور بہنوں کی قدر کرے گی اس نے دلیل دی اور اس نے یہ ثبوت دیا کہ یہ ماں کی عظمت کو زیادہ بجا لائے گی غیر سے کر کے لائیں گے وہ جتنا بھی ہو ساس کو ماں نہیں سمجھے گی اور بھاوچ کو اور نڑن کو یہ بہن نہیں سمجھے گی اور دیور کو بھائی نہیں سمجھے گی جھگڑے ہوں گے اختلافات ہوں گے یہ بہن کا گھر دیکھا دکھایا ہوا ہے یہ اسی ماں سے پیدا ہوئی ہے یہ انہی بہنوں کو اور ان بھائیوں کو جانتی ہے اس نے دلیل دی اس دلیل کو مان لو گے جس کا قرآن مر چکا جس کا مذہب مر چکا جو اسلام سے مرتد ہو چکا وہ مانے گا عقلی دلیل نہیں چلتی شریعت میں شریعت میں جو سکہ چلتا ہے وہ قرآن کا چلتا ہے حدیث کا چلتا ہے اللہ کا چلتا ہے اللہ کے نبی کا چلتا ہے عقل کا سکہ نہیں چلتا کہ دین کی باتیں شب برات کے اندر ہم بیان کر لیں کیا برا ہم نے بازاروں میں پھرنے والوں کو مسجد میں جمع کیا کیا مسجد میں جمع کرنا برا ہے کیا دین کا واس کہنا برا ہے کیا دین کی باتیں سننا برا ہے کیا اللہ سے مانگنا برا ہے کیا چائے پینا پلانا برا ہے ہمارے گھر ڈیکوریشن کیے جاتے ہیں مزین کیے جاتے ہیں اللہ کا گھر مسجد کا جنت کا حصہ ہے مسجدیں جنت کے حصے ہیں اگر ہم نے اس کو مزین کر دیا تو کیا برا کیا یہ عقل نہیں چلتی عقل دین میں نہیں چلتی تم دنیا میں عقل چلا لو بیوی میں عقل چلا لو چوروں کی غلامی کرتے ہوئے عقل پر مٹی پڑ گئی تھی اولاد کی غلامی کا توق گلے میں ڈالتے ہوئے اس عقل پر مٹی پڑ گئی تھی مال و دولت کی پوجا کرتے ہوئے پتھر کی پوجا کرتے ہوئے ریت کی پوجا کرتے ہوئے عمارت کی پوجا کرتے ہوئے اخل پر مٹی پڑ گئی تھی دین اخل چلانے کے لیے ہے مذہب اخل چلانے کے لیے ہے میں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عالم یہ کہتا ہے وہ عالم یہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا اللہ نے ہمیں ترازو دیا ناپنے کے لیے قرآن کا اور حدیث کا اللہ نے صحابہ کرام کا عمل دیا اللہ نے ہمیں علم اربا دیے اللہ نے ہمیں فقہا دیے اللہ نے ہمیں مفتیان کرام دیے ہم کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اسلاف کو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا ابو بکر صدیق نے کیا کیا عمر نے اخل سے نہ تو اتنے کروڑ اتنے ارب اتنے خرب جتنے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بربال اللہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے گا اے اللہ ان بنو کلب کی بکریوں کے بالوں میں ہمیں بھی ایک بال بنا دے اے اللہ جتنے تو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت واجب کر رہا ہے مولا ہم جہنمی کتے ہو ہم دنیا کے پجاری ہو ہم جوروں کے غلام ہو ہم اس کا حیض و نفاس کا خون پینے والے اے اللہ ہم ناپاک کو اگر تو جنت دے دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی مولا آج کے دن کے آج کی رات کے شب برات کے پندرہویں شہباد کے لمحے باقی ہیں مولا کریم تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہمیں ہمارے ماں باپ ہماری آل اولاد کائنات کے تمام مسلمانوں کو مولا تو جنت میں جگہ دے دے تو تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آنے کی تیرے جہنم میں کوئی کمی نہیں آنے کی مولا اپنے فضل کریم سے اپنی مہربانی سے ہمیں جنت میں داخلہ دے ہمیں رسوا نہ کر ہمیں شرمندہ نہ کر ہم تو اس لائق نہیں کہ ہم نماز کو بتا سکے ہم روزے کو بتا سکے ہم عمل کو بتا سکے ہاں یہ حدیث کا سہارا ہے کہ بنو کلب کے بکریوں کی بالوں کی مقدار میں آپ جنت میں لوگوں کا داخلہ فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کافروں کے بارے میں حدیث نہیں بتلائی یہودیوں کے بارے میں اے اللہ کافی ہیں وہ تیرے جہنم کو بھرنے کے لیے مولا اسلام مسلمان دشمن بوسینیا میں ہماری ماں اور بہنوں کا خون پینے والے پروردگار عالم جو امت کے درد میں شہید ہونے والے امت کے درد میں جان لٹانے والے امت کی فکروں کے اندر اپنی بیویوں کو بیوہ بنانے والے اپنی اولاد کو یتیم کرنے والے پروردگار عالم عیش و عشرت کی زندگی سے جیلوں کی سلاخوں کے اندر سعوتیں برداشت کرنے والے جن کی آنکھوں کے سامنے ماؤں کو ننگا کیا گیا جن کی آنکھوں کے سامنے اولاد کی عورتوں کی بیٹیوں کی بہنوں کی آبرو کی لوٹنے کی بات کہی گئی اور جن کے حق میں سولی پر لٹکانے کے فیصلے سزائے موت کے فیصلے دیے گئے مولا ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے تو تیری قدرت کو کیا ہوگا تیری جنت کو کیا ملے گا مولا یہ اسلام دشمن یہ مسلمان دشمن یہ غیروں کی پوجا کرنے والے تیری توحید کے خلاف چلنے والے شرک کا ڈھنڈورا پیسنے والے تجھے ناراض کرنے والے اے اللہ تیری جہنم کو مرنے کے لیے کافی ہیں مولا تو اپنے فضل و کریم سے اور اپنے ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ وسلم کے صفحے میں دے دے عرش کا سایہ دے دے حوض کوثر کا پانی دے دے پل سراج پر بجلی کی طرح گزار دے مولا تیرے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے کی اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی تعداد کو تو ہم جنت میں داخل کر رہے ہیں لیکن حدیث پاک میں فرمایا بھائی اندر کی بیماری ہو ایک آدمی کو سر میں درد ہو رہا ہو پیٹ میں درد ہو رہا ہو ڈاکٹر نے کہا اسکیننگ کراؤ ڈاکٹر نے کہا الٹرا ساؤنڈ سسٹم کے اندر تم ریسرچ کراؤ پیشاب پیخانے کا لیاب میں ٹیسٹ کراؤ ٹیسٹ کرایا گیا برین ٹیومر تھا بلڈ کینسر تھا پیٹ میں السر تھا ہم ڈاکٹر کی بات کو چھٹلا سکتے ہیں اس لیے کہ جو بیماری ہے کینسر کی برین ٹیومر وہ اندر کی ہے لیا والے جھوٹ کہتے ہوں گے ڈاکٹر جھوٹ کہتا ہوگا لیکن ٹرین پیر پر چل پڑی ہڈی ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ ہوا ہاتھ ٹوٹ گیا اور لوہے کے ذرات آنکھ میں اڑے آنکھ کی بینائی چلی گئی مانتے ہو نہیں مانتے ہو کہ لنگڑے ہو چکے ہو میں ابھی بھی شک ہے اندر کی بیماریوں کے بارے میں ساری دنیا کے ڈاکٹر کہیں کہ تمہیں برین ٹیومر ہو گیا بلڈ کینسر ہو گیا پیٹ میں یہ تو دکھنے والی چیز نہیں ہے چلو ڈاکٹر تم جھوٹے لیا والے تم جھوٹے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے اندھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو پیروں سے چلا نہیں جا رہا ہے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں لنگڑا مانتے ہو نہیں مانتے ہو ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں لولا مانتے ہو نہیں مانتے ہو کانوں سے سنا ہی نہیں دیتا ہے بہرا مانتے ہو نہیں مانتے ہو یہ تو دکھائی دینے والے امراض ہیں چلو کفر دکھائی نہیں دیتا مسلمان ہم سمجھتے ہیں کافر کا پلڑا نہیں ہو سکتا مشرق کا بچہ نہیں ہو سکتا مسلمان بدت کا کام نہیں کر سکتا چلو ہمارا آپ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیوں کفر اندر کی چیز ہے ایمان اندر کی چیز ہے نفاق اندر کی چیز ہے میری پیشانی میں نہیں لکھا ہوا ہے میں مومن ہوں میں منافق ہوں میں یہودی ہوں میں کافر ہوں میں مشرق ہوں میں قیامت کے دن ہوگا نماز منافق بھی پڑھتا ہے نماز مشرق بھی پڑھتا ہے لیکن فیصلہ دکھائی نہیں دیتا تو چلو شرک دکھائی نہیں دیتا کفر دکھائی نہیں دیتا عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول کا بچہ ہونا دکھائی نہیں دیتا عبداللہ ابن سبا کے نسخے سے پیدا ہونا دکھائی نہیں دیتا گورے انگریز کے نطفے سے پیدا ہونا دکھائی نہیں دیتا آقا نے فرمایا آج کی رات بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کی مقدار کے اندر ہم جو ہے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے مگر آج دیکھ لو ابھی دیکھ لو ان لوگوں کے حق میں یہ فیصلہ نہیں شب برات کی رحمتیں شب برات کی برکتیں آج کی رات حوض کوثر ملنے کا فیصلہ آج کی رات عرش کے سایہ ملنے کا فیصلہ آج کی رات عذاب قبر سے انوسی ملنے کا فیصلہ آج کی رات امن کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کچھ لوگ ہیں ان کو نہیں ملے گا چلو کفر دکھائی نہیں دیتا نفاق دکھائی نہیں دیتا شرک دکھائی نہیں دیتا لیکن لوگوں جو لنگی پہنتے ہو جو پیانٹ پہنتے ہو جو اظار پہنتے ہو جو تہبند پہنتے ہو یہ تو دکھائی دیتا ہے آقا نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنی پیان کو ٹکنے سے نیچے لٹکا ہے ابھی دیکھ لو کفر تو اندر کی بات ہے مولوی لاکھ کہے تم کافروں کا کام کرتے ہو تم ڈیڑھوں چماروں کا کام کرتے ہو مولوی کو دھوکہ دو ارے مولوی ہم حج کرتے ہیں حاجی ہم کافروں کا کام نہیں کرتے ہم گیارہویں کرتے ہیں منافقوں کا کام نہیں کرتے ہم جھنڈے لٹکاتے ہیں عاشق رسول ہیں دشمن رسول کا لاکھ کہو پیان تو دکھائی دیتی ہے آقا نے فرمایا جس کا پاجامہ آج کی رات ٹکنے سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے دیکھ لو جو ماں باپ کا نا فرمان ہے آج کی رات جہنم واجب ہو چکی ہے ماں کے دل کو دکانا سمجھ میں آتا نہیں آتا باپ کی نافرمانی کرنا سمجھ میں آتا نہیں آتا بدتی مشرق دین میں نیا کام ایجاد کرنے والا جس کو ابو بکر صدیق نے نہیں کیا عمر فاروق نے نہیں کیا خاجاج میری نے نہیں کیا آج کی رات وہ وہ کام کرتا ہے شرک کا بدت کا آقا نے فرمایا اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بال اور کھال کے مطابق لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے لیکن آج کی رات بدت کا کام کرنے والے مسجد کو سوارنے والے مسجد میں اجتماع کرنے والے لائٹ بجا کر دعا کرنے والے جھنڈا لٹکانے والے اور عید بنانے والے آج کی رات میری رحمت سے محروم رہے پائجامہ ٹکنے سے نیچے کیا ملا تجھے گورے گوری چمڑی والے انگریز کتوں نے تجھے انعام دیا کالی چمڑی والے نے تجھے اوارڈ دیا کیا ملا شب برات کی رحمتوں سے الگ ہو کر خدا کی عرش کے سائے سے بھاگ کر نبی کے حوضے کوسل کو چھوڑ کر ہاں ملا تجھے جہنم کا لہو ملا جہنم کا کھولتا ہوا پانی ملا داڑھی منانے والے ہاں تجھے زانیہ عورتوں کو جہنم کے اندر شرم گاہ سے گندا پانی نکلے گا اور تو تڑپے گا روئے گا دل ملائے گا اے اللہ بھوک ستا رہی ہے اے اللہ پیاس ستا رہی ہے آج کی رات بدت کا کام کرنے والے آج کی رات شرک کا کام کرنے والے آج کی رات پیانٹ کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والے آج کی رات فال کھلوانے والے دل میں کینا رکھنے والے بغض رکھنے والے حسد رکھنے والے دوسروں کے تعلق سے دل میں میل کچیل دوسروں اپنے آنکھ کا شہیدر نظر نہیں آتا دوسروں کے عیب تلاش کرنے والے آج کی رات تجھے جہنم کی وہ عورت اس عورت کی شرمگاہ سے اس کے زنا کی وجہ سے لہو نکلے گا پیپ نکلے گا گندا پانی نکلے گا تو جہنمی کہیں گے اے اللہ اس شرمگاہ سے نکلنے والی پیپ اور لہو کی بدبو سے ہماری حفاظت فرما اتنی گندی بدبو کہ جہنمی پناہ مانگیں گے آج کی رات خدا کی رحمت سے مایوس ہونے والے کتے تجھے جہنم میں وہ لہو اور پیپ پلایا جائے گا کیا ملا تجھے تک میں سے نیچے پیاٹ پہن کر لنگی پہن کر جورو راضی ہو گئی ماں باپ خوش ہو گئے ملک والوں نے انعام دے دیا کارپوریشن والوں نے ٹوٹیوں کی جماعت نے کہ ہمارا کام سور کے کتے کے پاخانے کو ہٹانے کا ان لوگوں نے کر دیا چھاڑ کر تو انعام ملا نہیں صرف یہ ہوا کہ خدا کی رحمت سے مایوس کر دیے گئے حوض کوثر سے مایوس کر دیے گئے پل پر کٹ کر گرنا واجب کر لیا قبر میں سانپ اور بچھو کو واجب کر لیا دنیا میں خدا کے قبر اور خدا کے عذاب کے تو کو اپنے گلے کے اندر ڈال لیا دو روزے نہیں رکھے تو نے بلکہ دین میں سحری کر کر شب برات کی رحمتوں سے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بارہ تیرہ تیرہ چودہ پندرہ ایام بیس کے روزے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تو اس لیے ہم نے رکھے تو گیارہ مہینے چھوڑ کر اس مہینے میں روزہ رکھنا اس لیے نہیں کہ ایام بیس کے روزے بلکہ اس لیے کہ تیرا دل تنہا روزے کو نہیں مانتا یہ دل کی پوجا کے لیے ایام بیس کے روزے رکھنا ہے رجب میں کیوں نہیں رکھا تھا ربیع الاول میں کیوں نہیں رکھا تھا تیرہ چودہ پندرہ اس مہینے میں اس تو تو نہیں صرف تیرا دل نہیں مانتا تنہا روزہ نہیں رکھنا چاہیے جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے اکیلا روزہ آسمان پر نہیں چڑھتا کون سی حدیث دو روزہ جنہوں نے رکھا تین روزے جنہوں نے رکھے جنہوں نے عبادت کے نام پر لوبان جلایا جنہوں نے اونٹ کو مردوں کو بلانے کے نام پر سلگایا جنہوں نے مسجدوں کو چراغا کیا کوئی اچھا کام آپ کہیں گے اچھا کام تو اچھا کام تو نماز بھی ہے چھ وقت کی نماز پڑھ لو اچھا کام نماز کی رکاتے ہیں زہر کی چھ رکاتے پڑھ لو پڑھ سکتا ہے کوئی دین مکمل ہو چکا نہ دین میں زیادتی نہ دین میں کمی نہ دین کی کیفیت بدل سکتی ہے نہ دین کی کمیت بدل سکتی ہے دونوں کے بارڈر اللہ نے اللہ کے نبی نے بنا دی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کر رہے تھے مزاج میں نرمی تھی آہستہ تلاوت کر رہے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ رہے تھے کون قرآن پڑھ رہے تھے داڑھی منانے والے سوت کھانے والے بیوی کی غلامی کرنے والے نہیں دین پر مرنے والے مٹنے والے کون قیامت کے دن انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے آدم علیہ السلام کے پاس قوم جائے گی آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ جاؤ اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا اور میں اس درخت کے قریب چلا گیا اللہ اگر مجھے معاف کر دے یہی بڑی بات ہے نو علیہ السلام والسلام کے پاس کرو حرام زادگی کرو حرام کا کھاؤ دنیا کی پوجا کرو دیکھیں گے کب تک پوجا کرتے رہو گے کب تک یہ مال کام آئے گا یہ دولت کام آئے گی کب تک یہ سیاست دان کام آئیں گے کب تک جن فلموں کے کتوں کی تم نقالی کر رہے ہو یہ کتے کب تک بھوکتے رہیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے فرعون کو کب تک مال کام آیا قارون کو کب تک دولت کام آئی ابو لہب ابو جہل کو کب تک اس کا حکم نامہ کام آیا وہ بھی کرتے رہے چیختے رہے چلاتے رہے تم بھی چیختے رہو چلاتے رہو کہاں تک بھاگو گے کب تک بھاگو گے دیکھ لیں گے انا الینا لینا ثم انا علینا حساب اللہ کہتے ہیں ہماری طرف آنا ہے اور ہم تم سے حساب و کتاب کریں گے اور حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم جائے گی ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے بظاہر تین جھوٹ کہہ دیے اب میں اسی سے بچ جاؤں میرے لیے کافی ہے میں تمہاری فکریں کیا کروں نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے مجھے بیٹے کے حق میں دعا کرنے سے منع کیا گیا اور میں نے دعا کر دی میرا رب پکڑ لے کہ میں نے دعا کرنے سے منع کیا تم نے کیوں دعا کی میرے پاس کوئی جواب نہیں پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر مسکرائے گے اللہ جنت کے دروازے ابو بکر صدیق کو کہیں گے ابو بکر جنت میں جاؤ تو ہمارا بھی خیال کر لے ہم تمہارے نام نے بیوا ہم تمہاری صدیقیت پر مرنے والے مٹنے والے ہمارے ہم تمہارے دشمنوں کا قلعہ ابا کرنے والے ہم ان کو ختم کرنے والے ابو بکر اگر تمہاری طرف انگلی اٹھائے گا ہم ان کی جان لیں گے تمہاری شان میں گستاخی کرے گا ہم ان کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے ہماری زندگی کا مقصد تمہاری عصمت تمہاری آبرو اور تمہارے نام و نشان کو باقی رکھنا اور عصمت عصمت کو باقی رکھنا ابو بکر کتنے خوش نصیب ہو کہ پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں اور اللہ تمہارے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے تمہارے چہرے میں وہ ایمان اور تمہارے چہرے میں وہ تخوا اور تمہارے چہرے میں اللہ کی رضا مندی کی وہ نشانی کے خدا وہ دیکھ کر مسکرائے یہ ابو بکر قرآن پڑھ رہے تھے دین ابو بکر صدیق کو رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں دیتا عمر فاروق کو اجازت نہیں دیتا آہستہ پڑھ رہے تھے عمر فاروق زور سے پڑھ رہے تھے مزاج میں جلال تھا آہا آئے فرمایا کہ ابو بکر صدیق میرے بھائی کیا قرآن پڑھ رہے ہو ایسے فرمایا اللہ تو سننے والا ہے میں زور سے پڑھوں آہستہ پڑھوں اللہ تو سن لے گا میں کسی بہرے کو نہیں سنا رہا سننے والی ذات قد سمی اللہ قول اللتی تجا و تشتکی اللہ ایک عورت جس نے اپنی شوہر کی شکایت کی اسے معلوم تھا کسی اور کو معلوم تھا اللہ نے سن لیا اس اللہ کو میں سنا رہا ہوں مجھے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت عمر آپ کیوں زور سے پڑھ رہے ہیں فرمایا میں تلاوت کر کر میں شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں تلاوت سے شیطان کو چھڑ ہے اللہ کے نام سے شیطان کو چڑ ہے ذکر سے شیطان کو چڑ ہے توحید کے نقمے سے شیطان اور شیطان کے ماننے والوں کو چڑ ہے توحید کے نغمے کو عام کرو تلاوت کو عام کرو درود کو عام کرو اللہ کے ذکر کو عام کرو بولا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے اور تم اللہ کو یاد کرو گے تو شیطان کو مار پڑتی ہے امریکہ کو مار پڑتی ہے برطانیہ کو مار پڑتی ہے گورے انگریزوں کو مار پڑتی ہے کافروں کو مار پڑتی ہے مشرقوں کو مار پڑتی ہے نام لو اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پر برطرو بھیجو اور تو ہی کنبا لگاؤ تو یہ کافر یہ مشرق ان بیچ پھیر کر بھاگ جائیں گے ہم نام نہیں لیتے ہم دولت کا نام مال کا نام بیوی کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عمر کلام پاک زور سے کیوں پڑھتے ہو کہا شیطان اللہ اتر رہی تو شیطان میں شیطان کو بھگاتا ہوں حضرت عمر فاروق صحابی تھے ابو بکر صدیق جنتی حضرت عمر فاروق جنتی لیکن کلام پاک کی تلاوت کی لمٹ زور سے پڑھنا آہستہ پڑھنا پڑھ رہے ہیں کلام پاک کوئی گانے کا مقابلہ نہیں کوئی غزل کا کمپٹیشن نہیں پڑھ رہے ہیں کون عمر صدیق ابو بکر عمر پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں قرآن لیکن اختیار نہیں دیا کہ تم اپنی مرضی سے اس کی لمٹ طے کرو آقا نے فرمایا او ابو بکر ذرا آواز کو بلند کر لیجیے آپ اتنا آہستہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے عمر آواز کو ویلیوم کو کم کر لو اتنا بڑھانے کی اجازت نہیں عمر ابو بکر قرآن پڑھے عمر ابو بکر جنتی سردار عمر ان فل جنا ابو بکر فل جنا نے فرمایا علیکم سنتی سنت الخلفاء راشدین تم پر میرا طریقہ ابو بکر عمر عثمان و علی کا طریقہ لازم جن کا طریقہ لازم ان کو اختیار نہیں دیا گیا کہ تلاوت میں اپنے طور سے تم کوئی حد مقرر کر لو کہا ابو بکر آواز بلند کرو عمر آواز کو کم کرو جب ابو بکر و عمر کو کلام پاک کی تلاوت میں آواز میں اپنے طور سے کوئی لمٹ مقرر کرنے کی اجازت نہیں وہ کمی میں شب برات شابان میں روزہ لگانے کی اجازت تیرے باپ نے دے دی تو انگریز کا بچہ ہوگا یا کافر کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا جو دین کا مزاج نہیں سمجھ رہا ہے دین بڑا لچکدار ہے دو روزے رکھنے والے خوش ہو پھر روزہ رکھا ابو بکر کو معلوم نہیں تھا عمر کو معلوم نہیں تھا آخا نے کہا شب برات میں رات میں جگو دن میں روزہ رکھو بات ختم ہو گئی اب یہ بات ہماری ماں نے کہا باپ نے کہا دادا سنگل روزہ نہیں چڑھتا ڈبل روزے رکھنا چاہیے کسی جتنی موتنی باتیں دین مر چکا حدیث مر چکی صحابہ کو حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن شریف کی لمٹ اپنے طور سے مقرر کرنے کی اجازت نہیں تجھے اوت کی اجازت کہاں سے مل گئی تجھے زیارت کی اجازت تجھے چہلم کی اجازت تجھے کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیہ کا کہنے کی اجازت کہاں سے مل گئی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا گیا لوکان آبادی نبی لکانا عمر اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے ان کو دین کے اندر کمی بیشی زیادتی کا اختیار نہیں دیا گیا لیکن لوگوں اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو عرش کا سایہ چاہتے ہو حوض کوثر کا پانی چاہتے ہو تو پھر اللہ کا دستور اللہ کا قانون ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں میں نے آپ کو گزشتہ سے پہلی والی جمعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی عدالت عالیہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش کیا تھا جس نے <coughs> حضرت عمر فاروق کی سمجھ کو اور ان کی عقل اور ان کی دانائی کو مات دے دی شکل دے دی کوئی نہیں دے سکتا تھا ایک طاقت تھی وہ اللہ کی رضا کی طلب ایک چاہت تھی اللہ کے عرش کے سائے کی چاہت ایک تمنا تھی خدا کے عذاب سے بچنے کی ابھی کچھ لمحے ابھی کچھ گھنٹے ابھی کچھ منٹ باقی ہیں لوگوں اگر تم نے روزے ڈبل رکھ لیے اللہ سے معافی مانگ لو ابھی تمہارے پیجامے تمہارے یہودی اور نصارہ کے کتوں کی وہ پیانٹے کہ جن میں شرمگاہ تمہاری دکھتی ہے پاخانے کی جگہ کی لکیر دکھتی ہے آج توبہ کر لو ان کو جلا دو ان کو کافروں میں تقسیم کر دو ان کو تم یہود و نتارا کے کتوں کو دے دو وہ ٹھٹریں گے وہ آپ کی پیانڈ آپ کے پتلون ٹھنڈک میں ان کے جسم پر ڈالیں گے وہ دعا دیں گے جنت میں چلے جائیں گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا ان پیاٹوں کو پہن کر ان یہود و نصارہ کے لباس کو پہن کر نہ تمہیں دنیا میں عزت ملے گی نہ یہود تمہیں مال دے گا نہ تمہیں جو ہے انگریز انعام دے گا مسلمان کے نام سے دنیا داری اگر کوئی کرے گا کچھ لوگ داڑیاں منڈاتے ہیں ہمارے ملنے جلنے والے ہمارے ساتھ رہنے والے پینٹ پہنتے ہیں داڑیاں مڈاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایک ایسے عالم کے ساتھ جو عالم ہر جمعہ داڑی کے بارے میں یہود و نصارہ کے وہ کہتے نہیں صاحب ہم ہمیں سیاسی کتوں کے ساتھ ان کا پیشاب پینا پڑتا ہے اور ہمیں کونسلروں ایم پیوں کا پاخانہ کھانا پڑتا ہے ہم مسلمانوں کا لباس پہن کر جائیں ملا عمر اور اسامہ کی داڑھی رکھ کر جائیں ہمارا کام نہیں بنتا آج فیصلے کی رات فیصلے کا دن الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے شہری کر کر میں روزے کی حالت میں آج خدا میرے حق میں جنت اور جہنم کا فیصلہ لکھنے والا میرے حق میں سعادت مندی اور بد کا فیصلہ لکھنے والا آج کی رات خدا میرا نام جہنم کے دروازے پر یا جنت کی دہلیز پر لکھ سکتا ہے آج کی رات خدا جہنم کے داروغے کو حکم دے سکتا ہے یا جنت کے رضوان کو ہمیں کچھ آمدید کہنے کا حکم دے سکتا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم داڑھی مڈانے والوں یہود و نثارا کا لباس پہن کر پہن کر دوسروں کو کچھ کرنے والوں آج کی رات سب کچھ جان کر میں رب کائنات کی قسم کھا کر کلام پاک کے نازل کرنے والے رب کی قسم کھا کر محمد کو پیدا کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھا کر تم داڑیاں مڈانا تو دور کی بات تم داڑیاں مڈا کر اپنے شہروں کو چھل لو تم اپنی عورتوں کو رنڈیاں بنانا دور کی بات میرے رب کی قسم تم ان کی پہلوؤں کو اپنی ماں بیٹی سے ان کی راتوں کو گرم کر دو میرے رب کی قسم تم یہود لباس پہننا دور کی بات تم پیانٹے نکال کر ایم ایل اے منسٹروں سے لوٹی کام کر لو میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم میں روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے راضی نہیں ہو سکتے تم اللہ کو ناراض کر کر کاؤنسلر کو راضی نہیں کر سکتے تم نبی کا دل توڑ کر تم ایم پی کا پیشہ پہن پی کر تم کوئی کام نہیں کروا سکتے نہیں کروا سکتے لکھ کر رکھ لو کیوں تمہارا بڑا تمہارا گرو فلم میں کام کرنے والا کتا جو سیکسی کتے کے نام سے مشہور ہے میں سینے پر چٹان رکھ کر تم جو بھی میرے بارے میں کہو مجبوراً اس کا نام لے رہا ہوں میرے خیال میں دور دور تک اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا عمران ہاشمی جو اپنے سیکس کے کرتوتوں کے بارے میں جو زنا کے بارے میں جو گندی کس کے بارے میں پوری فلم انڈسٹری میں بدنام ہے اس نے بامبے کے ایک علاقے میں بلڈنگ لینی چاہیے حالانکہ وہ مباحد نہیں ہے حالانکہ وہ مسجد کا متولی نہیں ہے حالانکہ وہ مسلمانوں کی کسی تنظیم کا صدر اور سیکرٹری نہیں ہے وہ حاجی نہیں ہے وہ کعبے کا پاسبان نہیں ہے وہ زانی ہے وہ شرابی ہے وہ کیبرے ڈانس کرنے والا وہ تھرکنے والا وہ دوسری فلموں کو اپنی باہوں میں چکڑنے والا کتا کہ جس سے دنیا کے زانی بنا مانگ رہے ہیں صرف نام اسلامی نام اسلامی ملا اسے بنگلہ اس نے بامبئی کی مہاراشٹرا کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا کہ صرف میرا نام حالانکہ میرا کوئی کام مسلمانوں کا نہیں ہے نہ میری زندگی میں تحجد نہ میرے پیشانی پر نماز کا گھٹا نہ کبھی میں نے احرام کی شکل دیکھی نہ کبھی میں نے قرآن کے پارے دیکھے نہ کبھی میں نے مسجد کو تعمیر کیا آخر مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کیوں مجھے بنگلہ نہیں دیا جاتا مجھے آخر بامبئی کے سلم ایریے میں رہنے پر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے عمران ہاشمی نے کون سا وہ کام نہیں کیا جس کو تم کرنا چاہتے تھے تم تو اس کا چہرہ بنانا چاہتے ہو وہ تو ماڈل ہے تم تو اس کی نقالی کرنا چاہتے تھے وہ تو زانی ہے تم تو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے وہ تو شرابی ہے تم تو اس کی ادائیں اپنی زندگی میں لانا چاہتے تھے وہ تو ایکٹر ہے وہ تو ہیرو ہے صرف ایک اسلامی نام کی وجہ سے اسے دنیا والے اسے حق دینے کے لیے تیار نہیں تو تم نمازیں پڑھ کر تم نئے بلاس کا بیان سن کر اور تم قرآن پڑھ کر شبرات میں چک کر داڑیاں مڑا کر کامیاب ہو جاؤ گے کامیاب ہونا تھا تو بلڈنگ عمران ہاشمی کو ملنا چاہیے تھا پوچھو یہ فلموں میں کام کرنے والے نام کے مسلمان ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کتنے تعصبات کا شکار ہونا پڑ رہا ہے نہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ابھی شبرات کے لمحے باقی ہیں ابھی پندرہویں شب کے کچھ نورانی لمحات ابھی میرا اور آپ رب آسمان دنیا میں ہماری دعاؤں کو دیکھ رہا ہے ہمارے لبوں کو دیکھ رہا ہے ہمارے لباس ہمارے چہروں کو دیکھ رہا ہے دیکھ لو دیکھ لو رمضان آنے والا رمضان سے پہلے اپنی زندگی سدھار لو اپنے چہرے پر سنت لے آؤ یہود و نصارہ کے لباس پر تھوک دو کسی غریب اور کسی انا آشرم کسی کافروں کے اندھ آشرم کو دے دو کسی مشرقوں اور کسی یہود نسارا کے اندھ آشرم کو دے دو دعائیں گی یہ پہن کر خدا تو چھوٹ چکا نبی تو ناراض ہو چکا لیکن ہندو بھی تمہیں گلے لگانے والا نہیں یہودی اور نسارا بھی تم سے پیار کرنے والے نہیں خدا رسول تو جا چکا ہے کبھی کی اور یہ کافر نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم سنم نہ تمہیں بت ملے گا نہ خدا ملے گا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ تمہیں آخرت ملے گی نہ تمہیں دنیا کی ملے گی دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا وہاں جاتا ہے پیاسا یہاں آتا ہے بھوکا وہ یہاں سوچتا ہے وہاں جا کر ملے گا گھاٹ پر کھانا وہاں نہیں ملا وہ سوچتا ہے گھر میں آ کر ملے گا لیکن دھوبی ہے کہ گدھے کو گھاس دے رہا ہے کتے کو پوچھ کر بھی نہیں دیکھتا یہ کتے سے بدتر حالت ہوگی داڑھی بڑھانے والے ٹکنے سے نیچے پینٹ پہننے والے عورتوں کا چہرہ کھلا رکھا رکھا کر رنڈیوں کا ہلیا دینے اس سے بدتر حالت ہوگی اور دین کا طلبگار ہوگا دین کا محتاج ہوگا پیاسا ہوگا اللہ رسول کی رضامندی کا خواہش مند ہوگا تو حضرت عمر فاروق جیسی فراست بھی تیرے سامنے شکست کھا جائے گی ایک وہ آدمی جس پر قتل واجب ہو چکا تھا اسلامی نقطۂ نظر سے تو جب اسے پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لے جایا جا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھانسی دینے اور قتل کرنے کی ساری تیاریاں کر چکے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے غلط ہے اس نے کہا اللہ کی قسم عمر آپ غلط فیصلہ دیں گے نہیں رب کی قسم مجھے قتل کیا جانا برحق ہے مجھے سولی پر لٹکایا جانا برحق ہے اور مجھے موت کی سزا برحق ہے تو کہا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش اور آخری تمنا کیا ہے حضرت عمر فاروق نے پروایا ان سے پوچھا کہ تمہاری تمنا کیا ہے اس نے کہا کہ عمر فاروق جب میں مرنے جا رہا ہوں سولی پر لٹک رہا ہوں مرنے والے کی کیا آخری کیا پہلی تمنا کیا اس کی شروع کی بیچ کی خواہش جب مر رہا ہوں نہیں پوچھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ہوشیار انسان نے کہا راستے میں اس نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے کہا اے رب آج عمر میری بات کو نہیں سمجھ سکتا میرے اللہ آج میرے ایمان کو تیرے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا میرے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں میرے اللہ یہود و نصارہ کے لباس سے پناہ مانگتا ہوں میرے اللہ نبیوں کے چہرہ اپناتا ہوں میرے اللہ بھیڑوں چواروں کے طریقے کو چھوڑ کر تیرے محبوب کا طریقہ اپناتا ہوں آج اگر تجھ آج اگر میں عمر سے کہوں گا عمر یہ سمجھیں گے کہ جان بخشی کے لیے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں آج تم کہو آج تم ماں آ جاؤ تم کہو گے اللہ سنے گا تم مانگو گے اللہ دے گا اس نے مانگی بات اللہ نے عمر فاروق کی وراثت پر پردہ ڈال دیا اس نے توبہ کی اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا اگر یہ کہتا عمر مجھے چھوڑو بھائی ایمان والی زندگی تو عمر فاروق کے دھوکہ دھوکا دینا چاہتا موت سے بچنے کے لیے اور سولی پر لٹکنے سے بچنے کے لیے دھوکہ دیتا ہے اللہ نے طریقہ دکھایا اور میلہ یجا اللہ مخرجا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ راستہ نکالے گا عمر فاروق جیسی فراست والے صاحب فراست کی عقل پر اللہ پردہ ڈال دے گا کہے گا عمر فاروق پہلی آخری خواہش کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کیوں تمہیں شک ہے کہا کہ ہاں کہا کہ تم قسم کھاؤ عمر فاروق جب تک تم میری خواہش کو پورا نہیں کرو گے اس وقت تک تم مجھے موت کی سزا نہیں دو گے حضرت عمر فاروق نے قسم کھا لی اللہ کو اس بندے کے لیے ایمان کا راستہ نکالنا تھا اس کی توبہ قبول ہو چکی تھی اسے محبوب بندوں میں شامل کرنا تھا اللہ نے ذہن میں تدبیر ڈالی طریقہ ڈالا کہا کہ عمر فاروق مجھے پانی لائیے مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی دیا گیا تو کپ کپ کپ کپ کاپنے لگے وہ اور حضرات ہاتھ کے اندر آ گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی میرے کیوں ڈرتے ہو تو کہنے لگا مجھے ڈر ہے اس پانی کے پینے سے پہلے تم مجھے قتل کر دو گے اس خواہش کے تکمیل کرنے سے پہلے تم مجھے سولی پر لٹکا دو گے عمر فاروق نے کہا میرے رب کی قسم جب تک اس پانی کو نہیں پیو گے میں تمہیں قتل کی سزا اور موت کی سزا نہیں دے سکتا فوراً پانی کو زمین میں ڈال دیا ریت سے پانی کو چوس لیا عمر فاروق اب قیامت تک تم مجھے موت کی سزا نہیں دے سکتے اس لیے اگر تمہارے باپ میں دم ہو تو اس ریت اس زمین کو حکم دو کہ وہ پانی نکالے اور پھر وہ برتن میں ڈالے اور پھر وہ پانی گواہی دے کہ یہ پانی وہی پانی ہے پھر میں پیوں پھر تم مجھے موت کی سزا دینا عمر فاروق تم نے قسم کھائی کہ وہی پانی پینے تک تم مجھے موت کی سزا نہیں دو گے عمر فاروق لاچار ہو گئے مجبور ہو گئے وعدے کی وجہ سے بنے ہوئے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ تم آزاد ہو تو اس اللہ کے بندے نے کہا عمر فاروق اصل میں اس سے پہلے ایمان لا کر میں توبہ کر چکا تھا اس لیے اللہ نے آپ کے عقل پر پردہ ڈال دیا سلمانوں ابھی وقت ہے سورج کے غروب ہونے میں ابھی جمعہ کا وقت ہماری بڑی سعادت مندی ہماری بڑی نیک وقت تھی پندرہ وہاں شابان مکے والوں کو جمعرات میں اللہ نے دے دیا امریکہ والوں کو کبھی کسی وقت دے دیا لیکن میری اور آپ کی خوش نصیبی کہ توبہ کی قبولیت ہمارے مقدر بنانے اور ہمیں بدتوں سے بچنے اور ہمیں اچھی موت مرنے ہمیں جنت میں جانے کی جو رات اللہ نے دی اور جو رات دن اللہ نے دیا وہ جمعہ کا دیا ایک جمعہ کا دن مقدس ایک شب برات اور ایک جو ہے اللہ نے ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرمایا اس لیے اب جو قیمتیں اور جو اوقات بچ چکے ہیں وہ اوقات کو قیمتی جانے اللہ سے دعا فرمائے رب کائنات خطا ہو چکی تو درگزر فرمائے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے ہمیں آقا کا سچا پکا عاشق بنائے مولا کریم اس دین کے لیے جو مرنے والے مٹنے والے ماؤں بہنوں کی فکر کرنے والے مولا ان کے خاندان کا تو وارث بن جا نگہبان جن بن جا محافظ بن جا ہمارے لیے وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں ان کے جانوں کے نظرانے کو قبول کر لے مولا سنتوں پر مرنے والا مٹنے والا بنا دے بدتوں سے بچنے والا بنا دے قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے اور دین پر زندہ رکھ اور دین پر ہمارا خاتمہ ہو مولا ہمارا خاتمہ ہو تو منہ میں زمزم ہو منہ میں کلیمہ ہو مولا سجدے کی موت نصیب فرما تلاوت کی موت نصیب فرما مانگیے مانگیے آج جمعہ ہے آج رب کائنات آسمان دنیا میں نگاہ اٹھا اٹھا کر ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے کہنے سننے کو ہمارے مانگنے کو قبول فرما آمین باغردان الحمد للہ رب العالمین